السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا لیکچر ایٹین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی فکسڈ ایسٹس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ وہ کرنٹ ایسٹس یا وہ تمام چیزیں جو کرنٹ ایسٹس میں جن کا شمار ہوتا ہے ان سے کس طریقے سے مختلف ہے بہرحال ہم آج ابتدا اپنی وہی سے کرتے ہیں کہ پہلے تو فکسڈ ایسٹس ہے کیا فکسڈ ایسٹس وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا نمبر ایک زندگی جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ عرصہ کی ہو نمبر دو وہ آپ کے کاروبار میں استعمال کیے جائے ٹو جنریٹ انکم انکم کی پیداوار کے لیے جنریٹ کیا جائے تیسری چیز کہ ان کو اس ارادے سے نہ خریدا گیا ہو کہ ان کو ایک مختصر عرصے کے بعد بیچ دینا ہے تو یہ تینوں شرائط سمجھ لیجئے یہ تینوں شرائط جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں جس وقت ہم کسی ایک چیز کو اس نظر سے دیکھیں کہ وہ فکسڈ ایسٹ میں کلاسیفائی ہوگی فکسڈ ایسٹ میں اس کا شمار ہوگا یا کرنٹ ایسٹ میں ہوگا تو اگر یہ تینوں شرائط پوری ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ فکسڈ ایسٹ میں شمار ہوگا یہ بھی کہہ دے کہ جی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروڈکشن کے اندر یا اشیاء بنانے میں اس کا استعمال ہو گاڑیاں زمین building office building factory building furniture بہت ساری چیزیں کمپیوٹر اکوپمنٹ یہ تمام چیزیں جو ہے جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنریشن آف انکم سے تعلق ہو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ایسٹس فکسڈ ایسٹس میں ان کا شمار ہوگا شرط یہ ہے کہ باقی دو چیزیں بھی دو جو شرائط ہم نے پہلے جن کا ذکر کیا وہ بھی ان پہ لاگو ہوں یہی فکسڈ ایسٹ جو ہے ان کو ڈپریسیبل ایسٹس بھی کہا جاتا ہے ڈپریسیشن کیا چیز ہے ڈپریسیشن ہم نے اس کو کہا تھا کہ جی آپ اس کو اس کے استعمال کی قیمت سمجھ لیجئے آپ اس کے استعمال میں لانے کی اس کو اس کی یوزج کی قیمت سمجھ لیجئے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جی یہ اس کی جتنی زندگی ہے اس ایسٹ کی اس پہ یہ کاسٹ جو اس کی آئی ہے اس پہ اس کو خریدنے کی جو کاسٹ تھی اور اس کو آگے پھر جس چلانے کی حالت میں لے کے آئے جو بھی اس پہ خرچہ ہوا وہ تمام کاسٹ جو ہے وہ کاسٹ اس ایسٹ کی لائف پہ اس کی زندگی جو ہے اس پہ ایک تبدیل کے ساتھ اسپریڈ کی جاتی ہے رائٹ آف کی جاتی ہے چارج کی جاتی ہے تو ڈپریسن جو ہے وہ it's systematic allocation of the cost of a depreciable asset to expense over its useful life یہ تو ڈپریسن اگر میں یہ کہوں کہ جی ڈپریسن کو آپ اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس کی زندگی ایسٹ کی تین سال ہے یا پانچ سال ہے تو پانچ سال کے بعد تو یہ ایسٹ ہمیں اس کی جگہ کوئی اور لانا پڑے گا تو کیوں نہ آج سے ہی ہم اس کی جو نیا ایسٹ آنا ہے اس کی قیمت کے لیے یا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے یا اس کو خریدنے کے لیے کچھ حصہ جو ہے وہ علیحدہ کر دے ہر سال اس کو پیسے علیحدہ کر دے تو یہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ جی جو آپ ایسٹ آج یوز کر رہے ہیں اسی میں سے کچھ کاسٹ نکال اسی کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ اسپریڈ کر کے اس کا جو وہ جو بھی کوئی حصہ بنتا ہے وہ ہر سال آپ ایک طریقے سے علیحدہ کر رہے ہیں کہ جی یہ علیحدہ تاکہ آئندہ کبھی جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر ایسے ٹہ لیا جائے گا تو اس کو ایسے بھی آپ سوچ لیجئے اس کے بعد ہم نے بات جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جی ایسٹس جو ہے ان کی مختلف کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں لینڈ زمین کی بات کی تھی زمین میں میں نے یہ کہا تھا آپ سے زمین کے اوپر اگر وہ لیس ہولڈ ہے تو تب ہم اس پہ ڈپریسیشن نہیں چارج کرتے بلکہ اس کو ایمورٹائز کرتے ہیں اور ایمورٹائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جی جو ہم نے اس کا لیس کا یا پٹے کے لیے جو قیمت ادا کی ہے وہ قیمت جتنے سال اس لیس نے رہنا ہے اس پٹے نے رہنا ہے اتنے سال میں وہ ہر سال ایک خاص رقم جو ہے وہ چارج کر دی جاتی ہے ایکسپنس کو اس کو ایمورٹائزیشن کہتے ہیں ڈپریسیشن جو ہے ڈپریسیشن یوزج سے تعلق ہے کہ مشین کو یوز کر رہے ہیں اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی کاسٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی کاسٹ ہے سو so, زمین کی قیمت جو فری ہولڈ چاہے وہ فری ہولڈ ہے تو بالکل ہی ڈپریسیشن چارج نہیں ہونی لیس ہولڈ ہے تو اس پہ ایمورٹائزیشن ہونی ہے ڈپریسیشن نہیں ہونی تو لیس ہولڈ لینڈ پہ یا لینڈ کے اوپر یوں سمجھ لیجئے یوں کہہ لیجئے کہ جی لینڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈپریسیشن نہیں ہوگی لیکن جس وقت آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں لیس ہولڈ لینڈ اور فری ہولڈ لینڈ دونوں کو علیحدہ علیحدہ شو کرتے ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے تاکہ یہ غلط اندازہ نہ ہو جائے کہ جی جیسے ہم ایک, ایک زمین کے جو کہ دس سال کے لیے اگر ہمارے پاس ہے یا پندرہ سال کے لیے ہے تو اس سے یہ امپریشن ملے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہے تو وہ فرق جو ہے وہ دونوں قسم کی زمینوں میں اس کا اظہار جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں یا بیلنس شیٹ کے ساتھ جو کوئی انفارمیشن دیں گے آپ اس میں اس کا لکھنا ضروری ہوتا ہے بلڈنگ چاہے فیکٹری کی ہو چاہے آفس کی ہو چاہے شو رومس ہوں مختلف شہروں میں ہوں جو بھی ہوں آپ کی اگر ملکیت ہے آپ کے کاروبار کی اگر ملکیت ہے تو ان پہ ڈپریسیشن چارج کیا جائے گا ہاں اگر آپ نے کرائے پہ دکان لی ہوئی ہے تو پھر اس کی کوئی ڈپریسن نہیں ہے کیونکہ اس کا آپ کرایہ ویسے ہی ادا کر رہے ہوں گے پلانٹ اینڈ مشینری وہ تمام مشینری جو آپ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک گروپ آف فکس ایسٹ ہے فرنیچر ہے اکوپمنٹ ہے اکوپمنٹ فیکٹری کا بھی اکوپمنٹ ہو سکتا ہے اکوپمنٹ میں آفس اکوپمنٹ بھی آ سکتا ہے کمپیوٹرز ہیں ٹائپ رائٹرز ہیں ورڈ پروسیسرز ہیں مشینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں استعمال کر کی جاتی ہیں فیکس مشینز ہیں فوٹو کاپیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی فکسڈ ایسٹس کے میں ہی شمار ہوتا ہے ان کا گاڑیاں وہیکلس موٹر سائیکلیں بائیسیکلیں یہ تمام جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس میں شمار کیا جاتا ہے میں نے پچھلی مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ دو پالیسیز ہم کو وضع کرنی پڑتی ہے فکسڈ ایسٹس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ جی کتنے ویلیو تک کے وہ تمام چیزیں جو کہ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی تو ہو سکتی ہیں لیکن ان کو ہم کرنا نہیں چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کا ویلیو اتنا کم ہے اور ان کی یوزج کی وجہ سے ان کے بیکار ہونے کا ان کے ٹوٹنے کا یا ان کی استفادیت جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی تو اس لیے اس کو جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی ہم نہیں کرتے یہ ایک پالیسی بنانی پڑتی ہے مثال کے طور پہ آفس کے لیے آپ کراکری خریدتے ہیں پرچے پیالیاں وغیرہ خریدتے ہیں تو یہ جو ہے ٹھیک ہے اب کہنے کو تو پرچے پیالیاں جو بھی خریدی گلاس خریدے ایشٹرے خریدی یا اس قسم کی جو چیزیں بھی خریدی وہ کافی عرصہ چلنی چاہیے لیکن یہ چیزیں ٹوٹتی بھی ہیں اور پھر ان کی قیمت جو ہے وہ کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جی وہ جہاں پہ آپ لاکھوں کی کروڑوں کی مشینری کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ پانچ سو روپے کی اگر پیالیاں جو ہے وہ یا گلاس جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس میں نہ شامل کیے گئے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا یا کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہو جاتی لہذا اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ پالیسی بنانا پڑے گی کتنے ویلیو تک کی آئٹمس جو ہیں وہ آپ فکسڈ ایسٹس میں کلاسیفائی کریں گے اور اس سے نیچے جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے ان کو جیسے خریدی جائیں گی ان کو اس سال کے پروفٹ کے اگینسٹ یا اس سال کی انکم کے اگینسٹ آپ چارج کر دیں گے ایز این ایکسپینس تو یہ پالیسی جو ہے یہ بڑی واضح طور پہ بننی چاہیے اور اس کا استعمال جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کیا جانا چاہیے اس کی اپلیکیشن ریگولر بیسس پہ ہونی چاہیے دوسری پالیسی جو تھی وہ ڈپریسن سے تعلق رکھتی تھی ڈپریسن تو میں پہلے بتا دیا کہ جی اس کی ایسٹ کی قیمت کا کچھ حصہ اس کے ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے اوور اٹس لائف جو آپ رائٹ آف کرتے یا چارج کرتے ہیں ہر سال ایکسپینس کو اس کو ڈپریسن کہا جاتا ہے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے اس اس کو کی کیلکولیشن کرنے کے لیے دو مختلف طریقے بتائے تھے ایک کہا تھا کہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہے اور دوسرا میتھڈ جو ہے اس کو ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ کہا گیا تھا پھر ذکر آیا تھا کہ جی ایک تو کاسٹ ہو گئی یعنی جو قیمت خرید تھی دوسری چیز جو ہے وہ بک ویلیو ہے یا written down value of the asset ہے بک ویلیو کیا ہے کہ جی ایک سال آپ نے اگر ایسٹ خریدا اس پہ ایک سال کی ڈپریسیشن کی وہ ڈپریسیشن کے بعد جو ویلیو کتابوں میں رہ جائے گا وہ ویلیو جو ہے وہ بک ویلیو کہلائے گا یا ریٹن ڈاؤن ویلیو کہلائے گا پالیسی جو نمبر دو جس کا میں پہلے بات کر رہا تھا کہ دو پالیسیز ہمیں بھائی ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو دوسری پالیسی جو بنانی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں یا کسی اور میں اور بھی میتھڈس ہیں ریپریسیشن کے لیکن عام طور پہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ یہ دو میتھڈز ہی ہوتے ہیں اور ہمیں جو بزنس کو اور بزنس کے مالکان کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈپریسیشن کس طریقے سے کیلکولیٹ کرنی ہے اور چارج کرنی ہے اسٹریٹ لائن سے کرنی ہے یا ریٹرن ڈاؤن ویلو سے کرنی ہے اور یہ میتھڈ جو ہے جو بھی سلیکٹ ہوگا کیونکہ دونوں میتھڈ صحیح ہے دونوں میتھڈ کی اجازت ہے استعمال کرنے کی لہذا ڈسائڈ یہ کرنا پڑتا ہے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ ہم اپلائی کریں گے ایسٹس کو اور پھر اس کو ہر سال اسی میتھڈ سے ہی اور اسی طریقے سے جتنے بھی ایسٹ نئے بھی جو خریدے جائیں گے وہ اسی پالیسی کے تحت ان پہ ڈپریسن چارج کی جائے گی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس سال تو آپ نے اسٹریٹ لائن کر لیا اگلے سال آپ ریٹرن ڈاؤن ویلو کا یا ریڈیوسنگ بیلنس سسٹم جو ہے وہ اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں یا استعمال کرنا شروع کر دیں یہ نہیں کر سکتے آپ کو ایک ہی سسٹم لے کے آگے چلنا پڑے گا ہم نے آپ کو انٹریز بتائی تھی کہ جی ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ کن کن اکاؤنٹس میں کس وقت ہوتا ہے جب ہم ایسٹ پرچیز کرتے ہیں تو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں ایسٹ کے اکاؤنٹ کو اور کریڈٹ کرتے ہیں کیش یا بینک یا پے ایبل کے اکاؤنٹ کو ایسٹ کا جب اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں تو جس ٹائپ کا جس کلاسفکیشن کا ایسٹ ہے اس ایسٹ کلاسفکیشن کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرتے یعنی اگر ویکلز ہے اگر گاڑی ہے یا بائی گاڑی ہے تو گاڑی جو ہے وہ پلانٹ مشینری کے اکاؤنٹ پہ نہیں جائے گی وہ ویکلز کا اکاؤنٹ جو کھولیں گے آپ لیجر کے اندر اس کے اندر جائے گی ڈپریسن جب ہم چارج کرتے ہیں تو جنرل واؤچر بناتے ہیں اور ڈپریسن کو ہم کیسے ریکارڈ کرتے ہیں ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں جو depreciation for the year account اس میں ہم ڈیبٹ کرتے ہیں وہاں سے پھر ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس وغیرہ کے اندر چارج آف کرتے ہیں سال کی انکم کے اگینسٹ اور کریڈٹ جو ہوتا ہے اس کا وہ ہم نے کہا تھا کہ جی ایکٹڈ ڈپریسن اکاؤنٹ بھی ایک کھولا ہے یعنی آج تک ہر کلاسفیکیشن آف ایسٹس کے اوپر کتنی ڈپریسن ٹوٹل چارج ہو چکی ہے تو وہ کیونکہ بیلنس شیٹ تو ہر سال بننی ہے اور ان ایسٹس کا استعمال ہر سال ہو رہا ہے اور ہر سال کی جو بک ویلیو ہے یعنی اوریجنل کاسٹ کیا تھی اور اس پہ آج تک ڈپریسن کتنی ہو چکی ہے وہ دونوں فیگر جو ہیں وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے لہذا ایکوملیٹ ڈپریسن کا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اور جو جرنل واؤچر بنتا ہے وہ depreciation for the year account کو ڈیبٹ ہوتا ہے اکیوملیٹڈ ڈپریسن کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اب آج جو ہے وہ ہم ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ کے حساب سے جو ڈپریسن کیلکولیٹ کی جاتی ہے ہم اس کا فارمولا اس کا میتھڈ جو ہے وہ دیکھیں گے پھر گو ہم نے ایسٹس جو ہیں وہ اس خیال سے اس نظریے سے نہیں خریدے ہوتے کہ جی ہم ان کو بیچ دیں گے لیکن ٹیکنالوجی کی چینج ہے بہتر تیز ایفیشنٹ مشینیں جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل مل جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایسٹ جو ہے اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے کوئی دوسرا ایسٹ خرید اس کی جگہ دوسری مشین خرید لینی چاہیے یا دوسری دوسرا کمپیوٹر خرید لینا چاہیے یا گاڑی خرید لینی چاہیے تو ڈسپوزل ہوتی ہے سیل ہوتی ہے ایسٹس کی یا ان کو استعمال میں سے ختم کیا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ جی اس وقت کیا ہوتا ہے اس کے بعد کہ جی جب ہم یہ ڈسپوزل کرتے ہیں یا اس کو سیل کر دیتے ہیں یا ناکارا کر دیتے ہیں ایسٹ کو تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کس چیز کے اوپر ہوتا ہے پروفٹ اینڈ لاس پہ کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے اس کی سیل کی وجہ سے کیا کوئی انکم ہوتی ہے گین ہوتی ہے ظاہر ہے اگر آپ بیچیں گے کسی بھی چیز کو بیچیں گے کسی وقت بھی تو چاہے وہ آپ اسکریپ کے طور پہ اس کو بیچے تو کچھ نہ کچھ پیسہ تو اس کا مل ہی جاتا ہے جو کہ شاید اور کئی دفعہ تو ہم یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو خیال ہی نہیں تھا کہ جی اس کا کچھ پیسہ ملے گا لیکن کچھ نہ کچھ تو ملی جاتا ہے تو وہ پھر انکم ہو جاتا ایک طریقے سے انکم ہو جاتی ہے تو اس کو اس کا دیکھیں گے کہ جی اس کو کس طریقے سے اکاؤنٹنگ کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد فکسڈ ایسٹس کے رجسٹر کی بات ہے اور اس طریقے کی مختلف اسٹیٹمنٹس جو بنائی جاتی ہیں ان کی بات کریں گے اور پھر کچھ اگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے تو یہ تمام باتیں آج ہم کریں گے سب سے پہلے تو آ جائیے کہ جی ڈپریسن میتھڈ کے اوپر ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ جو ہے اب اس میں ایک فارمولا ہے اور گو میں یہ کہہ دوں کہ جی عام طور پہ یہ تمام ریٹس جو ہے یہ دیے گئے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس لاز ہیں وہ بڑی کلیئرلی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ مختلف کیٹیگری آف ایسٹس جو ہیں اس کے اوپر کیا کیا ریٹ آف ڈپریسن ہوگا یا جس کو ریٹ آف ڈپریسیشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے تو وہی عام طور پہ اکاؤنٹنگ کے اندر بھی ریٹس استعمال کیے جاتے ہیں لیکن کیلکولیشن اور تھیوری کے حد تک جو کیلکولیشن کا طریقہ ہے ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ کے لیے اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ جی ریٹ جو ڈپریسیشن کا ریٹ جو ہے is equal to one minus nth root of کس چیز کا R V divided by C اب یہ سب چیز کیا ہے پہلے تو یہ فارمولا آپ دیکھ لیجئے کہ جی آر یا rate is equal to one minus nth root of R V divided by C اب ریٹ تو ریٹ ہو گیا کہ جی ڈپریسن کا ریٹ کیا ہوگا اینت سے کیا مطلب اینت سے مطلب یہ ہے کہ جی اگر ایسٹ کی لائف کیا ہے نمبر آف ایئرز جو بھی لائف ہے اس ایسٹ کی اتنے سالوں کا روٹ آپ نے نکالنا ہے کس چیز کا ریزیجل ویلو ریزیجل ویلو کیا چیز ہے وہ ویلو ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس جو کہ آپ کا خیال ہے کہ ایسٹ کی زندگی یا میاد ختم ہونے کے بعد اس سے حاصل ہوگا تو وہ ریزیجل ویلو ہے اور وہ ریزیجل ویلو جو ہے ضروری نہیں کہ وہ بک ویلو ہی ہو یا ریٹرن ڈاؤن ویلو ہو وہ بھی ہو سکتا ہے اس اس کے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے اور سی جو ہے وہ کاسٹ ہے جو قیمت خرید تھی اس کی تو پھر یہ ہو گیا کہ جی اب اس فارمولے کو جو ہے وہ آگے سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر شاید یہ ذرا مشکل سی بات ہو ایک ایسٹ ہے ہے جس کی کہ کاسٹ لاکھ روپیہ ہم نے یہ ڈٹرمن کیا کہ جی اس کا ریزیڈل ویلیو ہوگا جب اس کی میاد ختم ہو جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی اس کا ویلیو ہے بیس ہزار روپے اور اس کی لائف جو ہے ایسٹ کی وہ تین سال ہے یعنی تین سال کے بعد یہ لاکھ روپے کا ایسٹ جو ہے اس کی بازار میں اگر ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں بیس ہزار روپیہ حاصل ہوگا اب ہم نے ہر سال کتنا کس ریٹ سے ڈپریسن چارج کرنی یہ اب ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور ریٹرن ڈاؤن ویلو میتھڈ کے حساب سے کرنا ہے اگر ویسے ہم دیکھیں تو ہم کہیں کہ جی اچھا ایسے کیوں نہیں کرتے یار اتنی مشکل میں کیا پڑنے کی ضرورت ہے لاکھ میں سے بیس ہزار نکالو اسی ہزار پیچھے رہ گیا اور تین سال سے تقسیم کر دو اس کو تو اسی ہزار ڈیوائڈیڈ بائی تین جو بھی آتی ہے وہ جو بھی فگر آئے گی وہ ہر سال کی ڈپریسن ہو جائے گی جناب وہ بھی صحیح ہے لیکن وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کی ہر سال کی ڈپریسن ایک جیسا ہی اماؤنٹ جو ہے وہ آئے گا اب یہاں پہ چونکہ ہم ریٹرن ڈاؤن ویلو کی بات کر رہے ہیں تو ریٹرن ڈاؤن ویلو میں آپ کو یاد ہے میں نے یہ آپ سے بات کہی تھی کہ پہلے سال میں تو کاسٹ پہ لگتی ہے ڈپریسن دوسرے سال میں کاسٹ مائنس ڈپریسن پہ جو باقی فگر رہ جاتی ہے جو بک ویلیو کہلاتی ہے بک ویلیو پہ دوسرے سال اسی ریٹ سے ڈپریسن لگتی ہے جس سال پہ پہلے میں لگتی جس ریٹ پہ پہلے سال میں لگی تو اس لیے یہاں پہ ریٹ کیلکولیٹ کرنا کیونکہ اب ہم ریٹ سے جا رہے ہیں کہ جی ہر سال ایک تو یہ بات ہوگی کہ کون سی فگر پہ لگنی ہے پہلے سال میں کاسٹ پہ لگنی ہے دوسرے سال میں written down value book value پہ لگنی ہے تو پھر وہ ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ اور اگر کاسٹ پہ ہی آپ ہر سال لگائیں گے تو پھر وہ اسٹریٹ لائن میتھڈ تو یہاں پہ ہم بات جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلو میتھڈ کی کر رہے ہیں تو آئیے اب وہ فارمولا استعمال کر کے دیکھیں کہ جی کیا بنتا rate is equal to one minus nth nth کیا ہے یہاں پہ این جو ہے وہ تین سال ہے تو کیوب روٹ ہو گیا اس کا کس چیز کا قیمت تھی ایسٹ کی لاکھ روپے سو سی جو ہے وہ لاکھ روپے ہے اور آر وی جو ہے وہ بیس ہزار روپے ہے ریزیڈیول ویلو جو ہے وہ بیس ہزار روپے تو بیس ہزار تقسیم لاکھ تو یہ بنے گی فگر تقریباً بیالیس فیصد یعنی بیالیس فیصد ایک لاکھ روپے کا آپ ہر سال اگلے تین سال آپ چارج کرتے جائیں گے تو شاید بیس ہزار روپے تک پہنچ جائے آئے دیکھیں کیسے ہوتا پہلے سال لاکھ روپیہ کاسٹ ہے بیالیس فیصد آپ نے اس پہ چارج کیا ڈپریسن بیالیس ہزار روپیہ ہو گیا لاکھ میں سے بیالیس ہزار نکل گیا تو پیچھے آپ کے پاس جو فگر آئی وہ اٹھاون ہزار کی آئی اٹھاون ہزار جو ہے وہ پہلے سال کے آخر میں اس کا بک ویلیو ہے یا ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے ایسٹ کا دوسرے سال میں اب آپ اٹھاون ہزار کا بیالیس فیصد لیں گے لاکھ روپے کا نہیں اٹھاون ہزار کا اٹھاون ہزار کا جب بیالیس فیصد لیں گے تو وہ فگر جو ہے وہ چوبیس ہزار تین سو اور ساٹھ اٹھاون ہزار میں سے چوبیس ہزار تین سو ساٹھ روپے آپ مائنس کر دیجئے سبٹریکٹ کر دیجئے تو دوسرے سال کے آخر میں اس ایسٹ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ تینتیس ہزار چھ سو اور چالیس رہ گیا تیسرے سال کی ڈپریسن تینتیس ہزار چھ سو چالیس روپے کے حوالے سے چارج کی جائے گی بیالیس فیصد کے حساب سے اور بکیا ویلیو جو at the end of that third year جو کہ تین سال اس کی لائف ہے وہ ہمارے پاس ساڑھے انیس بیس ہزار روپیہ رہ جاتا بیس ہزار روپیہ ہی ہماری ریزیڈیول ویلو تھی تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ریٹن ڈاؤن ویلو کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیا آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ریٹن ڈاؤن ویلو کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ شروع سال پہلے سال کے اندر تو نیا ایسٹ اگر آپ نے خریدا ہے تو اس کا اس اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس اتنی نہیں ہونی چاہیے اس پہ اس پہ جو مرمت کے لیے یا اس کو رکنا نہیں چاہیے کیونکہ نیا ایسٹ ہے نئی چیز ہے تو مرمتیں وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے لیکن دوسرا سال یا تیسرا سال جیسے جیسے اس کی زندگی بڑھتی جاتی ہے تو ایسٹ جو ہے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے اس کو مرمتوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو اور اس کے ریپیئر وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس حساب سے آپ نے دیکھا جیسے اگزامپل کے اندر کہ پہلے سال میں ڈپریسن سب سے زیادہ ہے دوسرے سال میں اس سے کم ہے تیسرے سال میں اس سے کم ہے کہ جیسے ریپیئر اینڈ مینٹنس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے ویسے آپ کی ڈپریسن کی کاسٹ جو ہے یا چارج جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو یہ ریٹرن ڈاؤن ویلو کا ایک فائدہ ہے اب ہم آتے ہیں ڈسپوزل آف ایسٹ ڈسپوزل یعنی ہم جس وقت اس ایسٹ کو استعمال کر لیں یا اس کی زندگی جو ہے ایسٹ کی ختم ہو جائے اس کے اس کی لائف ختم ہو جائے تو پھر اس ایسٹ کے ساتھ کیا ہوگا مطلب ایسٹ کو ایسے بیکار تو نہیں چلنے گے چونکہ اگلے چالیس سال ہم چلائیں گے چاہے اس سے پروڈکٹیوٹی ہمیں کوئی حاصل ہو یا نہ ہو یا ہمیں اس کے اوپر ریپیئر اینڈ مینٹنس کا خرچہ کہیں آسمان تک پہنچ جائے لیکن صاحب چونکہ ہے ہمارے پاس ایسٹ اس لیے استعمال تو کرنا نا ورنہ بیکار چیز پڑی ہوئی تو بھائی بیکار اگر اس کی ایفیشنسی نہیں رہی اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں رہی اس کی آؤٹ پٹ نہیں رہی اس پہ ریپیئر کا کاسٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے بہتر یہ نہیں کہ جو اس کو بیچ ہی دیا جائے شاید کسی اور کے کام آ جائے شاید اس سے کچھ اور چیز بن جائے ہمارے کام کی تو نہیں رہی وہ تو جب یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جی ڈسپوزل کر رہے ہیں آپ ڈسپوزل جو ہے وہ اس کو آپ بیچ رہے ہیں یا آپ اس کو اسکریپ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جی وہ ایسٹ تو ہمارے استوال میں نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ آئی کہ جی اگر ہم نے اس ایسٹ کو ریکارڈ کیا ہوا تھا اور ہمارے لیجر میں ظاہر ہم نے ریکارڈ کیا ہوا تھا تو اس ایسٹ کی اب جو وجود ہے اس کو ختم کرنا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ایسٹ کو جس وقت ہم اگر اس کو اسکریپ کے طور پہ بھی بیچیں گے تو جو خریدنے والا ہے اسکریپ ڈیلر جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پیسے تو شاید دے ہی دے چاہے اس کے وزن کے حساب سے دے دے چاہے اس کے <laughs> باقی جو بھی فائدہ اس اس سے سے حاصل ہو سکتا ہے اس اس کو کے حساب سے دے دے لیکن پیسے تو کچھ نہ کچھ دے گا چاہے وہ پانچ روپے دے یا پانچ ہزار دے یا پچاس ہزار روپے دے یا پانچ لاکھ دے جو بھی دے بہرحال وہ کچھ نہ کچھ پیسے تو آئیں گے آپ کو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس ڈسپوزل کے اوپر اس ایسٹ کو بیچتے کیونکہ ہم نے ایسٹ کبھی اس انداز اس خیال سے نہیں خریدا تھا کہ جی ہم اس کو بیچنے کے لیے خرید رہے ہیں لیکن بہرحال ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہمارے لیے یہ ایسٹ جو ہے اب اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں رہی ہمیں بہتر چیز مل رہی ہے ہم وہ بے خریدنا چاہتے ہیں ہم کوالٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں لہٰذا کوالٹی مشین خریدنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے آپ اس ایسٹ کو سے اپنی لٹ سے جان چھڑانا چاہتے تو آپ نے اس کو بیچ دیا آپ نے اس کو ختم اس کا استعمال ختم کر دیا اب جو انکم آ رہی جو بھی وہ پیسے دے رہا ہے وہ پیسے سے کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ بات کہہ لے ہم کہ جی ہم نے سیل کر دیا جیسے کہ ہم وہ چیزیں جو بنا رہے ہیں فیکٹری میں ان کو بیچ کے ہم نے سیل کر دی تو بھائی ہم نے یہ چیز بنائی تو نہیں اپنی فیکٹری میں نہ ہی ہم نے اس کو اس, اس, اس ارادے سے خریدا تھا کہ جناب اس کو ہم بیچ کے تو اس سے نفع کمائیں گے کوئی یہ تو انکم جو ہے یہ انکم کے ہیڈ میں کلاسیفائی کمپنی کے یا بزنس کے کاروبار کے آمدن کے ہیڈ میں کلاسیفائی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ آمدن نہیں ہے کمپنی کا یہ کاروبار نہیں ہے کہ جی وہ اپنے ایسٹ کو بیچے لہذا وہ آمدن کمپنی کی نہیں ہے سو یہ پیسے تو آ رہے ہیں کسی سے آ رہے ہیں اب یہ پیسے جو آ رہے ہیں یہ اس کاسٹ کے اگینسٹ آ رہے ہیں کہ جو جس پہ ہم نے ایسٹ خریدا تھا اگر کاسٹ کے اگینسٹ صرف آ رہے ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی صرف کاسٹ ہی تھی لاکھ روپیہ کاسٹ تھی ایسٹ کی اور یہ پندرہ ہزار یا دس ہزار یا پانچ ہزار روپیہ جو بھی ہے یہ ہمارے پاس آ گیا تو جناب یہ تو پچاسی ہزار روپے کا یا نبے ہزار روپے کا یا لاکھ روپے اتنے روپے کا نقصان ہو گیا یہ کیونکہ کاسٹ اس کی لاکھ روپے تھی لے جی تین سال کے بعد جی ہمیں پانچ ہزار روپیہ مل گیا جی اس کا تو یہ جی پچانوے ہزار روپے کا تو نقصان ہو گیا لیکن ذرا تحمل اس تین سال میں اس پانچ سال میں آپ نے اس ایسٹ کو استعمال بھی تو کیا تھا آپ نے اس سے چیزیں بنائی وہ چیزیں بازار میں بیچی اور اس سے آپ کے کاروبار کو آمدن ہوئی آپ کو ہر سال نفع بھی ہوتا رہا آپ کا کاروبار چلا تو اس کا استعمال بھی تو ہوا وہ استعمال جو تھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ وہ فائدہ فائدہ کدھر گیا وہ فائدہ ہمارے پاس ہی تو قیمت اگر ایسٹ کی لاکھ روپے تھی لاکھ روپے تو اس کی جس وقت ہم نے اس کو برینڈ نیو خریدا تھا تین سال پہلے اس وقت قیمت تھی اس کی ہم نے اس کو تین سال استعمال کیا تین سال ہم نے اس کی یوزج کا ایک پارٹ جو ہے وہ ہر سال ہم نے چارج کیا اپنی آمدن کو ڈپریسن آج تین سال کے بعد جو میرے پاس اس ایسٹ کا بک ویلیو رہ گیا ہے وہ بک ویلیو کے اگینسٹ میں دیکھوں گا اس سے اس کے حساب سے میں دیکھوں گا کہ جو مجھے اب یہ اسکریپ کے طور پہ پیسہ ملا ہے یہ پیسہ اس سے کیسے کیا اس سے نفع دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے اور وہ نفع اور نقصان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس میں چارج کیا جائے گا تو یہ بات سمجھنے کی پہلی بات یہ کہ جس وقت آپ ایسٹ کو بیچتے ہیں یا ایسٹ کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں تو وہ ایسٹ جو پیسے بھی آپ کو ملتے ہیں جتنے بھی ملتے ہیں وہ آپ کے کاروبار کی آمدن کا حصہ نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ایسٹ کو اس کی لائف یا جتنے بھی عرصے کے لیے آپ نے اس کو استعمال کیا آپ نے ہر سال ڈپریسن ڈی چارج کیا اس کی ویئر اینڈ ٹیئر اس کی یوزیج کو چارج کیا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں اس کی اپنی آمدن کے اگینسٹ تو کاسٹ میں سے اگر ہم ڈپریسن نکال دیتے ہیں اور نکالنی پڑے گی تو وہ نکال کے جو بک ویلیو آ رہا ہے بک ویلیو کے اگینسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو پیسہ سیل پہ یا ڈسپوزل پہ حاصل ہوا اس سے کوئی نفع ہوا یا نقصان ہوا تو یہ بات جو ہے یہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ڈسپوزل پہ پروفٹ یا لاس جو ہے وہ کیسے گین یا لاس جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے اب مثال پھر آپ کو میں ایک دیتا ہوں کہ جی ایک ایسٹ آپ نے خریدا لاکھ روپے کا اس کی لائف جو ہے وہ پانچ سال کی ہے اور پانچ سال کے بعد ہم اس کو پندرہ ہزار روپے میں بیچ دیتے ہیں پھر سوال یہ وہی ہے جو پہلے کیا تھا کیا اس کے بیچنے پہ مجھے پچاسی ہزار روپے کا نقصان ہوا یا کچھ صورت حال مختلف ہے اگر ہر سال ہم نے اس کی ڈپریسیشن چارج کی ہے اور فرض کیجئے کہ وہ ڈپریسیشن اٹھارہ ہزار روپے بنتی تھی تو پھر کیا پوزیشن بنتی پانچ سال میں ہم نے اس ایسٹ پہ ہر سال اٹھارہ ہزار روپے اسٹریٹ لائن میتھڈ استعمال کر رہا ہے اٹھارہ ہزار روپے ضرب پانچ نبے ہزار روپیہ ٹوٹل ڈپریسن جو ہے وہ ہم نے چارج کر لی لاکھ روپے میں سے بک مائنس کر دی نائنٹی تھاؤزینڈ بک ویلو اس ایسٹ کا پانچ سال کے بعد ہماری کتابوں میں دس ہزار روپیہ رہ گیا اب اس دس ہزار کے اگینسٹ ہمیں مل رہا ہے پندرہ ہزار روپے تو اب یہ گین ہے نفع ہے یا نقصان ظاہر ہے کہ یہ نفع ہوا یا گین ہوئی اور اس گین کو یہ پانچ ہزار جو ہے اس کو ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لے کے جائیں گے نہ کہ وہ پیسے جو ہمیں وصول ہوئے وہ پندرہ ہزار روپے جو کہ ہمیں وصول ہوئے اب اس ساری چیز کو ہم ریکارڈ کیسے کرتے ہیں اس کی انٹریز کیا بنتی ہیں یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ جی کہا کس اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کریں گے کس اکاؤنٹ کو ہم کریڈٹ کریں گے جس وقت ایسٹ آپ نے دے دیا یا بیچنے کی آپ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیجر کے اندر ہی جس کا نام ہوتا ہے disposal of asset account asset جس کو آپ بیچ رہے ہیں ڈسپوز آف کر رہے ہیں جس کو استعمال میں سے علیحدہ کر رہے ہیں اس کے جو اس کا جو اکاؤنٹ تھا پہلا ایسٹ کا اکاؤنٹ جو تھا اس کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کریں گے the cost cost of that asset اس کی جو اوریجنل تھی وہ اگر لاکھ روپیہ تھی تو آپ لاکھ روپیہ کریڈٹ کر دیں گے cost of the asset account کو اور ڈیبٹ کریں گے آپ ایسٹ ڈسپوزل یا ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ کو لیجر میں اس کے بعد آپ نے جتنی ڈپریسن چارج کی وہ آپ نے ریکارڈ کی ہوئی ہے اور ابھی وہ فگر جو ہے وہ ایکومولیٹڈ ڈپریسن میں شامل ہے وہ ڈپریسن نبے ہزار روپے تھی تو اب آپ اکیومولیٹ ڈپریسن کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے نبے ہزار روپے سے اور کریڈٹ کر دیں گے ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو نبے ہزار روپے سے آپ کو کیش ملا پندرہ ہزار روپے آپ نے کیش کو ڈیبٹ کیا اور ایسٹ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو آپ نے کریڈٹ کر دیا پندرہ ہزار روپے سے جہاں تک ایسٹ کا اکاؤنٹ کا تعلق ہے اس میں سے اس کیٹیگری آف میں سے لاکھ روپے کے ایسٹ کم ہو گئے جو ٹوٹل ڈپریسن آج تک جو ایسٹ استعمال میں ہیں ان پہ جو چارج کیے ہوئے تھی اس میں سے نبے ہزار روپے کی کمی ہو گئی تو باقی جو رہ گئی اس میں ایک ڈپریسن اکاؤنٹ میں ڈپریسن وہ صرف ان ایسٹ سے تعلق رکھتی ہے جو ایسٹس اب آپ کے استعمال میں ہیں ڈسپوزل اکاؤنٹ کے اندر آ گئے آپ تو اب ڈسپوزل اکاؤنٹ میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جی لاکھ روپیہ کا تو یہ ایسٹ تھا نبے ہزار اس پہ ڈپریسن ہم چارج کر چکے تھے پندرہ ہزار روپے ہمیں اس سے حاصل ہوا اب ڈیبٹ سائڈ لاکھ روپے کریڈٹ سائڈ کا ٹوٹل جو ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے آتا ہے بیلنسنگ فگر جو ہے وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہے پانچ ہزار روپے یہ پانچ ہزار روپے جو ہے یہ میرا منا فائدہ ہے گین ہے میری on the sale of this asset اور یہ ڈیبٹ کی سائٹ پہ ہم پانچ ہزار روپے لکھیں گے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو جائے گا اور اس طریقے سے یہ اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا اور پانچ ہزار روپے کی گین جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر لیں گے اپنے پروفٹ تو یہ جو ہے یہ ہم کرتے ہیں جس وقت ایسٹ کو بیچا جاتا ہے اب ایک چیز اور میں ڈسپوزل کے ہی حوالے سے جو ہے وہ بات کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ابھی تک تو میں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ جی ہم نے ایک ایسٹ خریدا اس کی زندگی جو ہے وہ پانچ سال کی ہے لہذا پانچ سال کی مدت جب ختم ہوتی ہے تو ہم اس ایسٹ کو بیچ دیتے ہیں لیکن یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ٹیکنالوجی چینج کی وجہ سے کوئی نئی مشینری آ گئی کوئی فاسٹر مشینری ہے مور اکنامیکل مشینری ہے بجلی کا خرچ کم کرتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے یا کمپیوٹرز ہیں کہ جی اب یہ اتنی اسپیڈ کا آ گیا ہے یہ کمپیوٹر تو اب آپ یہ خرید لیجئے اس میں میموری اتنی ہوتی ہے اور یہ زیادہ میموری ہوتی ہے اس کی اسپیڈ زیادہ ہے اس کا فلانا کہ یہ ہے وہ ہے تو یہ تمام باتوں کی آپ کہتے ہیں اچھا جناب جو پرانی مشین تھی اس کو تو اب پھینک دیں حالانکہ کام تو وہ بھی کر رہی تھی بیچاری لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں اب ہمارے ہمیں تو یہ دوسری نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت صحیح ہوگا کام تو آپ وہ خرید لیتے ہیں پرانی مشین جو ہے وہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں چاہیے تو تم خرید لو میرے سے ضروری نہیں کہ اس کی زندگی یا اس کی میاد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہو اس میاد پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ اس مشینری کو بیچ دیتے اب جب آپ اس مشینری کو میاد پورے ہونے سے پہلے بیچ دیتے تو پھر کیا ہوگا کیا کوئی ان کیلکولیشن میں یا جو بھی ابھی ہم نے اگزامپل کیا اس میں کوئی فرق آ جائے گا میرا خیال ہے کہ فرق نہیں آئے گا بہرحال آئیے اس مسئلے کو بھی دیکھ اب فرض کر لیجئے کہ جی یہی ایسٹ تھا آپ کے پاس یہی جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی لاکھ روپے کا ایسٹ تھا اگر اس کی لائف جو ہے وہ تین سال کی بجائے یا پانچ سال کی بجائے وہ اس کی لائف جو ہے وہ دس سال ہوتی پھر کیا ہوتا ہم اس ایسٹ کو دو سال کے بعد بیچ دیتے لاکھ روپے کا ایسٹ خریدا دس سال اس کی لائف ہے ہم کہتے ہیں جی دس فیصد کے حساب سے ہر سال ڈپریسن چارج ہوگا کیونکہ دس سال لائف ہے اس کی چلیے صاحب یہ بھی صحیح ہو گیا پہلے سال دس ہزار روپے دوسرے سال اور دس ہزار روپے پہلے تو اسٹیٹ لائن کی بات کر لیں تو جناب بیس ہزار ٹوٹل ڈپریسن ہو گئی ہزار لاکھ روپے کا میں نے ایسٹ خریدا تھا لاکھ روپے مائنس بیس ہزار روپے اسی ہزار روپے میرا ریٹ نال ویلو تھا دو سال کے بعد ابھی لائف اس کی دس سال ہے ابھی آٹھ سال باقی ہے قیمت مجھ کو اس ایسٹ کی جو ہے وہ اسی ہزار ہی ملتی ہے سیل کرنے پہ اس کو جس کو میں ڈسپوز کرتا ہوں تو صاحب مجھے نفع ہوا یا نقصان ہوا بھائی اب جب بک ویلیو میرا اسی ہزار روپے کا ہے اور مجھے قیمت بھی اسی ہزار روپے کی مل گئی تو نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا ہاں اگر قیمت ستر ہزار روپے ملتی پچاس ہزار روپیہ ملتی اسی ہزار میرا بک ویلو ہے تو تیس ہزار روپے کا نقصان تھا پہلے بیچنے کی وجہ سے اگر اسی ہزار سے زیادہ قیمت ملتی ہے تو پھر فائدہ تو اس چیز سے کہ جی آپ اس کو اس کی میاد پورے ہونے سے پہلے آپ اس کو بیچ دیں یا بعد میں بیچ دیں اس سے کوئی نہیں جو فرق پڑتا ہے فرق جو پڑتا ہے وہ ایک اور چیز پہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک پالیسی آپ کو جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی پالیسی جو ہے وہ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ڈپریسن جو ہے وہ جس سال میں ایسٹ خریدا گیا ہے اس سال کی پوری ڈپریسن چارج ہوگی یا اس تاریخ سے ہوگی to the end of the accounting period in which the asset was bought اس پیریڈ کی ہوگی اور جس سال میں ایسٹ بیچا جاتا ہے یا ڈسپوز آف کیا جاتا ہے کیا اس سال میں کوئی ڈپریسن چارج ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر ہوگی تو کیا وہ پورے سال کی ڈپریسن چارج ہوگی یا اس سال میں صرف اتنے ہی دن کے لیے اتنے ہی مہینے کے لیے ہوگی کہ جتنے مہینے وہ ہمارے استعمال میں رہتی تو یہ پالیسی جو ہے یہ بھی واضح واضح کرنی پڑتی ہے اور اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہر سال جو ہے فالو کرے کرنا پڑتا ہے اس میں بھی ہر سال ہر دفعے آپ پالیسی چینج نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی پالیسی ایک گروپ آف ایسٹس یا ایک خاص کلاسیفیکیشن کے حوالے سے وہ ایک طرح کی ہو سکتی ہے اور کسی دوسرے گروپ اور کلاسیفیکیشن کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک ایسٹ جس کو ہم نے کہا کہ جی پانچ لاکھ روپے کا ہم نے خریدا نومبر ایک سن دو ہزار ایک ہم نے کہا کہ اس پہ ڈپریسن جو ہے اس کا ریٹ دس فیصد ہوگا ہر سال ایسٹ ڈسپوز کر دیا جاتا ہے تیس اپریل دو ہزار چار سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریٹرن ڈاؤن ویلو کیلکولیٹ کرنا ہے ان دونوں پالیسیز کے حساب سے جن کا میں ابھی ذکر کیا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے سوال میں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے جس کو ہم فائنینشیل ایئر بھی کہتے ہیں وہ پہلی جولائی سے تیس جون تک چلتا ہے اب دونوں پالیسیز کے تحت پہلے تو یہ ہے کہ جی پالیسی کیا اگر یہ پالیسی ہو کہ جناب جس تاریخ سے ایسٹ خریدا اور جس تاریخ تک استعمال کیا اس پیریڈ کا ڈپریسن چارج ہوگا تو پہلے تو اس کی طرف دیکھ لیتے وہ اس کے حساب سے آپ نے ایسٹ جو خریدا تھا وہ پہلی نومبر کو خریدا تھا نومبر سے جون تک آپ کے آٹھ مہینے بنتے ہیں تو دس فیصد کے حساب سے آٹھ مہینوں کی ڈپریسن آپ پہلے سال میں چارج کریں گے پانچ لاکھ روپے پہ جو کہ بنے گی تینتیس ہزار تین سو تینتیس روپے تقریباً اور ریٹن ڈاؤن ویلیو تیس جون سن دو ہزار دو کو اس ایسٹ کا جو کہ آپ نے پہلی نومبر دو ہزار ایک کو خریدا تھا اس کا آیا چار لاکھ چھیاسٹھ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے اگلا سال پورا سال ہے آپ کے پاس تیس جون دو ہزار تک دس فیصد کے حساب سے آپ ڈپریسن چارج کر رہے چار لاکھ چھیاسٹھ ہزار چھ سو سڑسٹھ روپے وہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ریٹرن ڈاؤن ویلیو تیس جون دو ہزار تین کو آپ کے پاس چار لاکھ بیس ہزار روپے ہو گئی تیسرا سال تھا آپ کے استعمال کا اس کے اندر آپ نے ایسٹ جو ہے وہ آپ نے بیچ دیا تیس اپریل دو ہزار چار کو یعنی سال ختم ہونے سے پہلے کتنے مہینے کے بعد بھیجا سال شروع ہونے کے دس مہینے کے بعد تو اب ٹو تھاؤزینڈ تھری فور کے اندر جو ڈپریسن چارج ہوگی وہ ڈپریسن دس مہینے کے حوالے سے ہوگی ریٹ گو ڈپریسن کا دس فیصد ہی رہے گا چار لاکھ بیس ہزار روپے دس فیصد کے حساب سے دس مہینے کی ڈپریسن جو ہوگی وہ آپ کیلکولیٹ کریں گے پینتیس ہزار روپے اور آپ کا ریٹن ڈاؤن ویلو جو ہے اس ایسٹ کا تیس اپریل دو ہزار چار کو وہ تین لاکھ پچاسی ہزار روپے ہوگا اور وہ آپ نے جس قیمت پہ بھی ایسٹ بیچا وہ پھر یہ ریٹرن ڈاؤن ویلو کو آپ اس کے اگینسٹ دیکھیں گے نف کہ جی اس سے فائدہ گین ہوئی یا لاس ہوئی اب دوسری پالیسی کی طرف آ جائیے کہ دوسری پالیسی کے تحت ہم نے کہا تھا کہ جی اس بات سے قدا نظر کہ ہم نے کس تاریخ کو ایسٹ خریدا ہم پورے سال کی ڈپریسن چارج کریں گے صحیح سو پہلی نومبر دو ہزار ایک کو آپ نے ایسٹ خریدا تھا ہم ڈپریسن جو پہلے سال میں چارج کریں گے وہ پورے بارہ مہینے کی کریں گے آٹھ مہینے کی نہیں کرتے دوسرے میتھڈ کے تحت دوسری پالیسی کے تحت کہ جی جس سال میں خریدا اس سال کی پوری ڈپریسن قدر نظر اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انتیس جون کو ایک ایسٹ خریدتے تیس جون کو آپ کو پتا ہے کہ جی آپ کا سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو پھر بھی پورے سال کی ڈپریسن آپ اس پالیسی کے تحت چارج کریں گے تو پہلے سال میں آپ کی ڈپریسن وہی ریٹ دس فیصد کے حساب سے آپ نے پچاس ہزار روپے چارج کر لیا آپ کا ریٹرن ڈاؤن ویلو تیس جون دو ہزار ایک کو جو ہے دو ہزار دو کو جو ہے وہ آپ کا ریٹرن ڈاؤن ویلو چار لاکھ پچاس ہزار آیا اب دوسرے سال ٹو تھاؤزینڈ تھری کی آپ کیلکولیشن کریں گے چار لاکھ پچاس ہزار کے حساب سے دس فیصد پینتالیس ہزار پینتالیس ہزار مائنس کر دیا ساڑھے چار لاکھ میں سے آپ کے پاس چار لاکھ پانچ ہزار ریٹرن ڈاؤن ویلو رہ گیا thirty June two thousand three اب آخری سال پہ آ جائیے آخری سال میں بھی پالیسی یہی ہے کہ جی کیا پالیسی ہے اب پالیسی یہ ہے کہ اس سال کوئی ڈپریسن نہیں چارج ہوگا کیونکہ پہلے سال قطع نظر اس سے کہ کس تاریخ کو خریدا گیا تھا پورے سال کی ڈپریسن چونکہ چارج کر دی تھی آپ نے لہذا جس سال میں آپ بیچیں گے ایسٹ اس سال میں آپ کوئی ڈپریسن چارج نہیں کریں گے یہ آپ نے پالیسی بنائی تھی اب اس سال میں تو کوئی ڈپریسن نہیں ہے لہذا آپ کا ریٹرن ڈاؤن ویلو جو ہے وہ چار لاکھ پانچ ہزار روپے ہے تو یہ دونوں طریقے کار یہ دونوں پالیسیز کا فرق ہے یہ دونوں پالیسیز جو ہے قابل قبول ہیں دونوں پالیسیز استعمال کی جاتی ہیں لیکن ڈسیشن کرنا اس کا فیصلہ کرنا کہ کون سی پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی یہ مالکان کا فرض ہے اور اس گروپ آف ایسٹس کے بارے میں پھر پالیسی کنسٹنٹ رہے گی تو یہ بات یاد جو ہے یہ ہمیں رکھنی چاہیے آخری بات جو رہ گئی وہ فکسڈ ایسٹس کا ایک ہم لیجر میں تو اکاؤنٹ بنائے ہی ہر ایسٹ کا اکاؤنٹ بناتے فکسڈ ایسٹ رجسٹر ایک چیز کہلاتی ہے اب یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر ہم ہم اس اس لیے رکھتے ہیں کہ جی نے تاکہ میں تمام تفصیل لیجر اکاؤنٹ کے اندر تو صرف یہ ہے کہ جی کس تاریخ کو پرچیز ہوا اور کیا ویلیو تھا اس کا اور ختم بات کیا ایسٹ تھا فکسڈ ایسٹ رجسٹر کے اندر تو تمام اوقاف رکھے جاتے ہیں کہ جی کس سے خریدا گیا کس ڈیٹ پہ خریدا گیا کس حوالے سے خریدا گیا کیا اس کا چیسی نمبر کیا ہے یا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کیا ہے اس کی کاسٹ کیا ہر سال کی ڈپریسیشن کیا ہے اور جب تک کہ وہ ایسٹ جو ہے وہ بک نہ جائے اس وقت تک کی تمام ہسٹری جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں اس ایسٹ کے فکسڈ ایسٹ رجسٹر کے اندر رکھی جاتی ہے اور یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر جو ہے یہ خاص طور پہ جو لمیٹڈ کمپنیز بنائی جاتی ہیں ان کے لیے قانون رکھنا لازم ہے بہت ساری کمپنیز ہم نے دیکھا ہے کہ جی نہیں رکھتی لیکن یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر رکھنا لازم ہے قانون کے حساب سے ریکوائرمنٹ ہے اس اس اس ایسٹ رجسٹر رجسٹر کا کا فائدہ فائدہ کیا ہے یہ ہے کہ جی اس سے آپ یہ بھی پتا چلا سکتے ہیں کہ جی اس وقت یہ ایسٹ کون سی جگہ پہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے کس ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے کس کے استعمال میں ہے کیونکہ ہم ڈپارٹمنٹل اگر کاسٹس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا اخراجات کیا ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کا ایک تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور پھر ان کی ڈپریسیشن وغیرہ جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو چارج ہوگی تاکہ ڈپارٹمنٹ کی کاسٹ جو ہے اس کا ایک اندازہ لگایا جا سکے کہ بھائی کیا اس کی اس کو رن کرنے میں اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے میں ہماری کیا کاسٹ آ رہی تو یہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر جو ہے اس کی بات ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اس کا ایک جو فارمیٹ ہے وہ بھی ایک اس کا جو ڈیزائن ہے اس کا فارم جو ہے کس طریقے سے رکھنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہوا ہے اس کو لیٹ ڈاؤن ہے جنرلی لیکن عام طور پہ جو چیزیں اس میں آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جی ہر جو ٹائپ آف ایسٹس ہیں ان کے لیے علیحدہ جو ہے وہ رکھا جائے گا یا علیحدہ اس کا حصہ ہوگا سیکشن ہوگا اور ایسٹس جب خریدے جائیں گے تو ان کی ڈیٹ آف پرچیز اس میں ریکارڈ کی جائے گی ایک ہی قسم کے ایسٹس خریدے گئے یا کیا ہوا وہ نمبر آف پرچیز اور بہت ساری تفصیل جو ہے وہ اس میں رکھی جاتی ہے اسی انہیں ایسٹس کے بارے میں آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے خدا حافظ